ضبط اور صبر ہر اعتبار سے ایک مثالی جلسہ ہے یہ ان کی کاوشوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے میں دل کی گہرائیوں سے سمجھتا ہوں کہ شم رسالت کے اصل پروانے یہ حضرات ہیں جو اس کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں یہ کام وہ تھا تحفظ ختم نبوت یہ دین کی بنیاد ہے کوئی شک نہیں اس پر بہت گفتگو ہوئی لہذا مجھے کچھ اور آپ سب جانتے ہیں مجھے کسی علمی دلیل دینے کی ضرورت نہیں اور اس بنیاد کی حفاظت جس انداز سے یہ کر رہے ہیں یہ کام پوری ملت اسلامیہ کا تھا یہ اور خاص طور پر اس مملکت خدا داد پاکستان اس کے ہر ہر مسلمان کا اس کا فریضہ تھا اور یہ ہم سب کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ہمارے سب کے محسن ابھی ذکر ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد جو فتنے اٹھے سب سے پہلا فتنہ ہی وہ تھا ارتداد کا فتنہ اور عقیدہ ختم نبوت پر کاری ضرب لگائی گئی تھی ہر انداز دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا ہوا اور آپ نے اس دین کو ہر اعتبار سے مکمل حالت میں پہنچا کر اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں جن پر آپ کو اعتماد تھا جو آپ کے تربیت یافتہ تھے ان کے حوالے فرمایا عقیدے کے اعتبار سے بھی کامل الیوم اکملت لکم لکم دینکم علیکم نعمتی الاسلام دینا نظام کے اعتبار سے بھی کامل چنانچہ اس کے مخالفین نے سب سے پہلے جو ضرب لگائی وہ عقیدے پر لگائی عقیدہ ختم نبوت اس لیے کہ اس پورے نظام کی بنیاد وہ تھی اور پورے نظام کا انحصار اسی پر تھی آپ کے جانساروں میں آپ کے یار غار افضل البشر عباد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فراست جس استقامت کے ساتھ انہوں نے تحفظ کیا اس نظام کا بھی اور عقیدے پر پڑنے والی ضرب کا بھی وہ ہم سب کے محسن ہیں پوری امت کے اس میں کوئی شکی نہیں انہی کی نسبت خاص حاصل ہے ہمارے ان بھائیوں کو نسبت خصوصی حاصل ہے اور اسی حوالے سے ایک نقطہ میں ذرا آگے چل کر رس کروں گا ابھی ذکر ہو رہا تھا میرے والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے میں محتاج تعارف ہوں اور میں یہاں کھڑا بھی ہوا ہوں انہی کی وجہ سے ورنہ من من آنم آنم کے کے دم من دانم میری کیا حیثیت ہے اقبال نے تو اپنے بارے میں یہ انکسار اور عز کے انداز میں کہا تھا کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی وہ تو بہت کچھ تھے لیکن میں واقعی ان الفاظ کا مصداق ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ مقرر نہ خطیب ان کا جو پیغام ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پہنچانا چاہوں گا اور وہ پہچان وہ جو پیغام ہے جو درد دل تھا ان کا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس میں واقعی انہوں نے اپنی ہڈیاں گھلائی وہ سچے عاشق قرآن بھی تھے سچے خادم قرآن بھی تھے اور سچے خادم دین بھی تھے اور وہی خدمت دینی کا کام ہے وہ مشن ہے کہ جو میرے ناتوا کندھوں پر آیا ہے آپ سب سے میں دعا کا خاص گار ہوں ان کا اصل پیغام کیا تھا تمہیدن ایک بات عرض کروں گا شاید کوئی غلط فہمی ہو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یقیناً والد محترم کسی دینی مدرسے میں پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن علماء کی محفلوں میں جاتے تھے ان کی صحبت سے فیض پاتے تھے ان سے رہنمائی لیتے تھے اور اپنے آپ کو شیخ الہند کی جماعت کا حصہ سمجھتے تھے حضرت شیخ الرن رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے چودہویں صدی کا مجدد قرار دیا انہوں نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں لیکن چودہویں صدی کے مجدد اعظم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف علم ان کا تبحر ان کا ترجمہ قرآن اور اس سے تفسیری سلسلہ آگے نکلا دیوبند کے علماء میں ان کا اونچا مقام پھر وہ مجاہد حریت ہم آپ پہلو جو ان کی خدمات ہیں وہی ہیں جو آگے بڑھی ہیں مختلف شاخوں میں آگے چلی چنانچہ ان کی اتنی زخیم کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی وہ اپنے آپ کو ان سے نسبت دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی کو اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ استفادہ اس سے کیا چنانچہ یہ ہے میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو چنانچہ ان کے نزدیک اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیوبند مکتب فکر کو ایک خاص امتیاز عطا کیا ان کی جماعت سے خصوصی خدمت دین کا کام لیا دین کے مختلف گوشوں میں انہی میں ایک گوشہ بہت اہم اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ جو سعادت حاصل ہوئی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس محفل میں آیا ہی تھا محض حصول برکت کے لیے اور اس سعادت کے حصول کے لیے کہ کچھ دیر میں بھی ان کے صحبت میں بیٹھوں یہ بہت بڑی سعادت حقیقت واضح ہو رہی ہیں جس طریقے سے پوری زندگی انہوں نے وقف کی ہے تو شم رسالت کے سچے پروانے بھی یہ ہیں لیکن خدمت دین کے اور چونکہ دین کی عمارت پوری منظم ہو گئی المیہ یہ ہے وہ عمارت وہ قصر عظیم جو اپنی اعلیٰ ترین شکل میں پہنچا ہے ارتقا پا کر دور فاروقی میں خلافت دور فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ والد محترم فرمایا کرتے تھے جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا وہ ہر اعتبار سے مکمل تھا لیکن ایک کلی کی مانند تھا کہ جو پوری طرح کھلی ہے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے پہلے کلی کے اندر پھول موجود ہوتا ہے وہ کھلی ہے دور فاروقی میں جا کر اور پوری دنیا اس دور کی عظمت کا سکہ مانتی ہے اس دور کی مثالیں دی جاتی ہیں اور وہ دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ابتدائی دس برس بھی اس میں شامل ہیں وہ اسی شان کے تھے چنانچہ شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے ان کی ایک کتاب ہے مستقل جس میں فضیلت حضرت عثمان اس کا تذکرہ ہے اور وہ ایک مارکت العرا کتاب یہ میں نے چند حوالے اس انداز سے دیے کہ آپ کو معلوم ہو خدمت دین کے میدان میں جو کارنامے اللہ تعالی نے ان سے ان کو سعادت بخشی ہے مکتب دیوبند کو جماعت شیخ الہند کو اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں نامو سے رسالت کا معاملہ ہو تب یہ پیش پیش ہے نامو سے صحابہ کا معاملہ ہو تب یہ آگے حمد ہاں ایک گوشے کے حوالے سے ان کا دل میں درد تھا اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عقیدے پر تو ساری گفتگو ہو رہی ہے ختم نبوت اور ظاہر یہ بنیاد ہے سب سے اہم اس میں کوئی شک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اصل دین ہے اور اس کی بنیاد ختم نبوت کوئی شک لیکن جو قصر آپ نے تعمیر کیا تھا وہ کہاں ہے اس کی تعمیر کے لیے آگے کوشش کیا ہو رہی ہے ابھی تقاریر میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پاکستان اسلام کا ایک بہت بڑا ایک قلعہ ہے اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے وہ فرماتے تھے کہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا اور آج مسلمانہ نے پاکستان کو اتنا دین بھی حاصل نہیں ہے جتنا ہندوستان کے مسلمان کو اور یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے وقت کم ہے میں ایک دو مثالوں سے بتاؤں گا غلبہ اقامت دین دین کہاں ہے آپ نے دیکھا ابھی جو بات آئی ہے ممتاز قادری کو سزا دی گئی اور جج نے کیا ججمنٹ دی ہے کن الفاظ میں دی ہے اسلام کی روح سے تم نے ٹھیک کیا لیکن ملکی قانون کی روح سے تمہیں دو مرتبہ سزائے موت یہ ملکی قانون اور ہیں اسلام اور ہے یہاں کا دستور منافقت کا پلندہ ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے قرآن و سنت سے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی دوسری طرف یہی دستور حق دیتا ہے صدر کو گورنر کو کہ وہ ماورائے عدالت ہیں جس کی شہ پا کر آپ کو معلوم ہے سلمان تاثیر نے جو کچھ بکواس کی اس کا رتیجہ بھی الحمدللہ سامنے آ گیا اس ملک کا اس نظام کا حصہ بن کر اور ہم چاہیں کہ یہاں پر اسلام قائم ہو جائے گا اس کے لیے تحریک کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا اس ملک میں جب بھی اسلام کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے تحریک کے ذریعے تحریک ختم نبوت یہ عظیم کامیابی کیسے ملی تھی الیکشن کے ذریعے نہیں ملی تھی دین کی خط دین ہے ہی نہیں یہاں پر میں ایک مثال دوں گا دیکھیے ثابت ہو گیا کہ عدالتوں میں تو اسلامی قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے اور ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون یہ کس مقام پر آیا فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون یہ وہی سورہ مائدہ ہے جس کے آغاز میں فرمایا اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا سارا خطاب مسلمانوں سے ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اور دین سب سے بڑا عہد ہوتا ہے یہ فتویٰ صوفی صاحب کا نہیں ہے یہ اللہ کا فتوا الْكَافِرُونَ عدالتوں میں اسلام نہیں ہے اس سے آگے بڑھ کر جو علمیہ ہے جو رونا تھا انہیں اس بات کا کہ یہاں کے مسلمانوں کے آئلی قوانین بھی مسلمانوں کے نہیں ہیں پاکستان کے وہ فرماتے تھے اور بات صحیح ہے انڈیا کے مسلمان ہم نے تو پاکستان اس لیے بنایا تھا نا کہ ایک مثالی نمونہ دکھائیں گے دنیا کو یہ روشنی کا مینار ہوگا مسلمانوں کا اپنا معاشرہ اپنا ماحول اپنی ویلیوز اپنی اقدار اپنی ثقافت اپنی کلچر اپنی عدالتیں اور وہ کیا رہا ہے ہندوستان کے مسلمان کو آئلی قوانین کے اندر تحفظ حاصل تھا کہ اس کے اندر حکومت ہندوستان کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی لیکن آپ کو صرف اشارتن بتاؤں گا سن پچاسی میں کلکتہ کی ہائی کورٹ نے ایک معاملے میں مداخلت کی تمام مسلمان شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب اکٹھے ہو گئے تحریک چلائی مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں مورنا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے جو اس تحریک کی قیادت فرما رہے تھے اور وہ بھی مکتب دیوبند کے ان کے الفاظ پچھلے دنوں انڈیا سے ایک رسالہ آیا اس میں چھائے ہوئے ٹائٹل کے اوپر کہ اس زمانے میں انہوں نے تقریریں کی اے مسلمانوں اگر تم سے تمہارے آئلی قوانین فیملی لاز چھین لیے گئے اے ہندوستانی مسلمانوں سن لو پھر تم مسجد میں مسلمان ہوگے اور گھر میں کافر ہوگے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن باسٹھ سے اس ملک میں آئلی قوانین وہ ہیں جن پر تمام علماء کا تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ کہ وہ خلاف قرآن و سنت ہیں اور آج تک اس ملک میں کوئی تحریک نہیں چلی نفاذ شریعت کے لیے اسلامی آئلی قوانین کے لیے یہ ان کا درد اسی غم میں وہ آخر تک گھلتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے دین کی عمارت منہدم ہے جو اس عمارت کو مضبوط کرنے لگے ہیں وہ تو اللہ کے ہاں سرفرو ہوئے کوئی شک نہیں لیکن دین کا یہ بہت بڑا حصہ ہم یہاں پر اس ملک کے اندر ایک سینسس سروے کے روح سے ترانوے فیصد مسلمان ہیں ایک سینسس کے روح سے چھیانوے فیصد ہمیں ہمارے آئلی قوانین نہیں ملے ہماری عدالتوں میں فیصلہ جو ہو رہا ہے وہ کسی اور قانون کے تحت ہو رہا ہے ہماری پوری حکومت کا نظام باطلانہ ہے سیکولر ہے لبرل ہے ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ شیطان کی آماجگاہ گاہ ہے انما شیت انید شیطان وہ جو سو وہ تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ فساد بھی مچائے اور ساتھ ساتھ وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا برائیوں کا ایک بے حیائی کا سیلاب ہے جو چلا آ رہا دروازے کھول دیے گئے ہر طرف منکرات ہیں لاہور میں رہتے ہوئے بازار میں چلتے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی آپ اپنی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے بڑے بڑے بورڈ ہیں اور جو ہے ابھی پردے کی بات فرما رہے تھے ہمارے ایک ساتھی جو بے حیائی اور بے اور جو فحاشی کا جو سداب ہے واقعتاً ایک مسلمانوں والی زندگی نہیں گزاری جا سکتی لیکن اس دین کے غلبے کے لیے اس شریعت کے نفاذ کے لیے ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے آئلی قوانین کا تحفظ کروا لیا وہ ہمیں آج بھی حاصل نہیں یہ ہے اصل رونا ہاں لیکن اس کے ساتھ ہی پھر میں آپ کو خوشخبری دوں گا کہ یہاں بھی شیخ الہند کی جماعت نے ایک امتیازی مقام حاصل کیا ہے اور وہ سبقت لے گئی ہر جگہ لیکن پاکستان میں نہیں افغانستان میں یہ کہاں سے پڑھ کر آئے تھے یہ طالبان افغانستان یہ آپ کے دیوبندی مکاتی بے فکر یہی مدارس میں پڑھ کر گئے ہیں الحمدللہ مجھے طالبان کے دور میں دو مرتبہ جانے کا موقع ملا اور واقع خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی انہوں نے بہت سے حوالوں سے وہاں جو دین قائم کر کے شریعت کو نافذ کر کے دکھائے فوری انصاف مل رہا ہے جرائم کا خاتمہ ہو گیا کامل امن و امان جس کی ہائٹ یہ ہے معراج یہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال جو پسر اقبال ہے لیکن بدقسمتی سے ان کی نسبت اقبال کی طرف ہے لیکن وہ اقبال کی فکر کے دشمن ہیں اور ملائیت کے اور حنفیت کے اور جامد جو ہے ہماری فقہ اس کے حوالے سے وہ بہت ہی منفی انتہائی زہریلی سوچ رکھتے ہیں ملا کے نام سے انہیں الرجی تقلید سے انہیں دشمنی لیکن ایک مرتبہ انہیں موقع ملا کابل جانے کا طالبان کے دور میں اور وہاں کا انہوں نے نظام دیکھا وہاں کا نظام عادل دیکھا واپس آ کر بیان کیا دیتے ہیں طالبان نے جو اسلام قائم کر کے دکھا دیا ہے افغانستان میں جو نظام قائم کر کے دکھا دیا دو چار اور اسلامی ممالک بھی اگر اس کا نمونہ پیش کریں پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی ان کو یہ سعادت مل گئی وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہمیں کیا ہوا ہم کیا کر رہے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں ابھی بھی اے پی سی ہوئی ہے تحفظ قانون ناموس سے رسادت اس کے حوالے سے جو تحریک چلی تھی اس کی بھی اے پی سی ہوئی ہے موقع ملتا ہے اگر دینی جماعتیں متحد ہو کر اس کے لیے تحریک چلائیں کوئی ان کا رستہ نہیں روک سکتا آج میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں اور اعلیٰ وجل بصیرہ کہہ رہا ہوں اور موجود ہے میں چاہوں گا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو میری اصلاح فرما دیں میں سمجھتا ہوں کہ دیوبندی مکاتب فکر کے سے متعلق لوگ اگر یہی مل کر ایک تحریک چلائیں تو بھی یہ منزل حاصل کی جا سکتی ہے الحمدللہ پاکستان میں بہت بڑی قوت ہے یہ مدارس کا نظام کراچی جاتے ہیں مدارس کا میں نے بہت مرتبہ وزٹ کیا علماء سے ملنا اور ان سے جو ہے وہ فیض حاصل کرنا یہ تو ہر ایک کے لیے باعث سعادت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا رہتا ہے خود دل خوش ہو جاتا ہے ہزاروں طلبہ ہیں دین کا علم سیکھ رہے ہیں ڈسپلنڈ ہیں نماز کے اندر ایک منظر ہے کہاں یہ ہے وہ دکھ جو ان کو تھا اور وہ اسی کے لیے کہ علماء سے درخواست کرتے رہے کہ آپ یہ کام چھوڑیں ادھر آئیں تحریک چلائیں تو انشاءاللہ اور تب اور تبھی اللہ کی مدد بھی آئے گی اللَّهُ يَنصُرُهُ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں مفاہمت مداحنت مفادات تو اس کا سسٹم کا حصہ بنے رہے مشرف کو گالیاں دی گئیں وہ اس کو گالیاں جتنی دی جائیں کم ہے لانت جتنی کی جائے کم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے اس کی حکومت کا حصہ کون بنا رہا پانچ سال اسی دور میں وزیرستان کے اوپر جو ہے حملہ کیا تھا ہماری پاکستانی فوج نے جب وہاں پر حکومت تھی ایم ایم اے کی یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بجائے یہ کام اگر کریں تحریک چلائیں تو یقیناً اس کے اندر کامیابی ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لازمن مدد کرتا ہے ان کی کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں اس کی مدد کیا ہے ابھی بھی آپ نے پڑھا یا انصار اللہ مدد کس بارے میں چاہیے رب کی زمین پر تاغوتی اور دجالی قوتوں کا غلبہ ہے اس وقت پورے گلوب کے اوپر ان کا غلبہ ہے ایک ہی ملک تھا جہاں شریعت قائم تھی اور جہاں ایک طرف انہوں نے استقامت کی مثال قائم کر دی تو دوسری طرف اللہ نے بھی دکھا دیا کہ جو میرا وفادار ہے اور جو مجھ پر بھروسہ کرے گا اسے دنیا کی کوئی قوت زیر نہیں کر سکتی یہ اتنا بڑا اس وقت دور کا موجہ ہے پتہ نہیں ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی اس رستے پر آئیں گے جو انہوں نے استقامت دکھائی ہے تو اللہ کی مدد لازمن آئے گی میں یہی انہی گزارشات پر بات ختم کر رہا ہوں وقت بھی شاید ختم ہو گیا میں ایک مرتبہ پھر سب حضرات کا آپ کا بھی اور کرام کا بھی اور ان سے میں اصلاح کا طلبگار بھی ہوں اور آپ سے سب سے دعاؤں کا طلبگار ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے موقع عنایت فرمایا یہ میرے لیے یقیناً سعادت ہی نہیں اعزاز کی بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ